بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا دین اسلام جیسے عظیم دین سے نوازا عظیم مذہب سے ہمیں نوازا اور اس کے فوراً بعد ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی ہمارے اوپر ہمارے رب کا یہ احسان رہا کہ اس نے اس نے ہمیں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف عطا فرمایا ہم ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم ہماری یہ امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سب سے آخر میں آئی لیکن سب سے افضل امتی ہیں جیسے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں لیکن سب سے افضل نبی ہیں سب سے آخری نبی لیکن سب سے افضل نبی آپ علماء کرام سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی ایک جھنڈا سے نوازے گا ایک علم سے نوازے گا جسے لیوا الحمد کہا جاتا ہے صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لیوا یہ جھنڈا خاص ہوگا اور آپ کے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے سب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اسی طرح ان کی امتی کا مقام کہ سب سے اخیر میں امتی اور لیکن سب سے افضل امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اس لیے دیا گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بہت زیادہ سنا بیان کرتے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور عوض اپنے نبی کو قیامت کے دن لیوائے حمد سے نوازا یہ ہمارا مقام ہے ہم اپنے دین دین اسلام سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی امتی کی فضیلت بیان فرمائی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کل امتی الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتی سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ من ابا لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے جو جنت جانے سے انکار کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی سب کے سب جنت میں جائیں گے لیکن میری امتی کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میسر ہونے کے باوجود جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بہت تعجب ہوا کہ ایسے کون لوگ ہیں وہ کون بد نصیب ہیں کہ جنت میسر ہونے کے باوجود جنت جانے سے انکار کر دیں گے اور حقیقت میں یہ تعجب خیز بات ہے حقیقت میں یہ تعجب خیز بات ہے کہ آج ایک مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے جو کام بھی کرتا ہے اس کا مقصد اعلیٰ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی جہنم سے اسے نجات دے دے یہی اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اسی کے لیے وہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا ہے یہی اس کا مقصد اعلیٰ ہے اور یہی ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے لیکن وہ کون لوگ ہیں جو جنت میسر ہونے کے باوجود جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے صاحب کرام آپ لوگ برائے کرم تھوڑا سا بیٹھ جائیں منظر اچھا نہیں ہے بیٹھ جائیں بیٹھ کے سنیں بیٹھ جائیں آپ لوگ برائے مہربانی بیٹھ جائیں صاحب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تعجب ہوا اور تعجب کی بات بھی ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یاد بھائی رسول اللہ کون سا ایسا شخص ہے کون سا ایسا آدمی ہے کہ جنت میسر ہونے کے باوجود جنت کے سرٹیفکیٹ مل جانے کے باوجود جنت کے بارے میں سب کچھ ہو جانے کے باوجود وہ جنت جانے سے انکار کر دے گا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان فرمایا اور اس قاعدے کو ایک ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا آپ نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ جو میری اطاعت کرے گا جو میری فرما برداری کرے گا جو میری سنت کے مطابق چلے گا وہ جنتی ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا حقیقت میں وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہ کرے فرما برداری نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہ گزارے تو گویا کے جنت میسر ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود وہ جنت جانے سے انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں برائے کرم آپ لوگ بیٹھ جائیں تھوڑا سا بیٹھ جائیں جائیں بھائی صاحب آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جائیں آپ لوگ یہ ہمارا مقام ہے کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی امتی یعنی ہم تمام کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جنت داخل ہونے کے بعد جنت میسر ہونے کے باوجود جنت جانے سے انکار کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں تو ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا جنہیں جنت میسر ہونے کے باوجود جنت میں داخل نہ ہو اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کی طرف نہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا و رب يؤمنون حتى کبھی فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا انفسم انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سلم و تسلیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم فلاح و ربی کلّہ یومنون کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کوئی صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو ماننا لے آپ تھوڑا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں برائے مہربانی بیٹھ جائیں آپ لوگ جب تک کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو ہر حکم کو مان نہیں لے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے صرف مان بھی مان مان لینا ہی کافی نہیں بلکہ مان لینے کے بعد اس کے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے یہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا دل میں ذرہ برابر اگر تنگی ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں صرف اتنا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا وہی وسلم و اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بالکل مان لے اور اس کے آگے جھک جائے سامعین کرام محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے دو چیز کی گواہی دی ہے دو چیز کی گواہی دی ہے اور دو ہی چیز کی گواہی دینے کے بعد ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں ہم مسلمان ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہو جانا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہو جانا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے دائر اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے مذہب اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کو اپنی زبان سے پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے یقین رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ کلمہ اشحد اللہ الہ الا اللہ وہ اشہد ان محمد اور رسول اللہ ان دو چیزوں کی ہم گواہی لے کر کے دیر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں صرف زبان سے ادا نہیں کرنا کافی نہیں ہے زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار منافقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں شہر میں اسی جگہ بے شمار منافقین تھے جو زبانی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں زبانی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یہ زبانی دعویٰ تھا لیکن وہ مسلمان ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوگا زبان سے دعویٰ کرنا کافی نہیں بلکہ زبان سے دعویٰ کرنا ہے اقرار کرنا ہے اور دل کے اندر تصدیق بھی کرنی ہے لیکن ایک آدمی زبان کی سے اقرار کرنے کی صلاحیت موجود ہے اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں وہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے لیکن ادا نہیں کر رہا ہے وہ بھی صحیح مسلمان نہیں ہے آپ کو معلوم ہے دین اسلام کی حقانیت دین اسلام کی صداقت یہود اس سے زیادہ جانتے تھے جتنا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں جانتے تھے اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ دین اسلام کی حقانیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے لیکن کیا مسلمان ہیں مسلمان نہیں اس لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ان کا اقرار کرے دل سے اس کی تصدیق کرے اور جس وقت اس نے اس کا اقرار کر لیا اسی دن سے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اپنی پوری زندگی صرف کر دے یہ اسلام ہے اس وقت وہ مسلمان ہوگا آپ کو معلوم ہے اس کلمے کے اندر دو چیز کی گواہی دی دی جاتی ہے ایک چیز یہ ہے کہ میں مرتے دم تک ہمیشہ ہمیش جب تک میں اس دنیا کے اندر زندہ رہوں گا میں ایک اللہ کی ایک معبود حقیقی کی میں عبادت کروں گا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا کسی اور کا پوجا پاٹ نہیں کروں گا کسی اور کی پرستش نہیں کروں گا لا الہ الا اللہ کوئی معبود حقیقی نہیں مگر اللہ اللہ تبارک تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں چاہے وہ فرشتے ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہماری عبادت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا رب ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں روزی دیتا ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور ہم بچے تھے جوان کیا اور ہم بوڑھے ہوئے اور ہماری پوری ذمہ داری اس ایک اللہ نے جس اللہ نے لی ہے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں وہ آبد رب کا حتہ یا عطیہ کل یقین اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے موت آ جائے اس وقت تک ایک اللہ کی بات اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں محترم سامعین کرام ہر مسلمان اپنے آپ کو معاہد کہتا ہے لیکن معاہد وہ ہے جو اپنی ہر عبادت اپنا ہر کام اپنا سب کچھ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما امرو اللہ مخلصین الدین ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے ہمارے رب نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ایک اللہ کے لیے خالص ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں ایک خالص یہ ایک ایک جو کلمہ شہادت جس کو پڑھ کر ایک مسلمان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اس کا جز ایک یہ کہ ہم اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے جھکیں گے تو اسی کے لیے رکو کریں گے تو اسی کے لیے صدقہ اور خیرات کریں گے تو اسی کے لیے خوش کرنا ہو تو اسی کو اور ذبح کرنا ہو تو اسی کو اسی کے لیے نظر و نیاز کرنا ہو تو اسی کو بچہ اگر کوئی نہیں دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بچہ کوئی نہیں دے سکتا بچہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ان چیزوں کا ہمارا ان چیزوں پر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ پختہ جب ہو جائے گا تب ہم واحد ہو جائیں گے اور جب ہم واحد ہو جائیں گے تو ہم شرک کے قریب کبھی پھٹکیں گے نہیں ان اللہ شرک ابھی وہ یغ فرو معلیم شاہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا شرک کیا چیز ہے شرک ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ کام جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا اگر اس کام کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی کی طرف اس نسبت کریں اگر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں نہیں دے سکتا اگر ہم کسی اور سے مانگنے لگے روزے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اگر ہم روزے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے لگے تو یہ کیا ہے شرک ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اس لیے معاہد کبھی مشرک نہیں ہو سکتا اگر آپ نے صحیح معنی میں کلمہ پڑھا ہے تو آپ کبھی مشرق نہیں ہو سکتے مشرق نہیں ہو سکتے اور اس کے بعد ہمارا پورا زندگی پوری زندگی ہم اس بات پر بالکل اپنی زندگی کو خاص کر لیں گے کہ ہماری پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی اس کے بعد دوسری شک کے اندر ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب آپ نے گواہی دے دی کہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جب آپ نے اس کی گواہی دے دی تو اب یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اسی نبی اسی نبی کے طور طریقے کے مطابق گزارنا ہے جس طرح انہوں نے نماز پڑھی آپ کو بھی اس طرح نماز پڑھنی ہے جس مہینے میں اس نے حج ادا کیا ہے اسی مہینے میں آپ کو حج ادا کرنا ہے جس دن وہ عرفات گئے آپ کو اسی دن عرفات جانا ہے جس دن وہ مزدلفہ گئے آپ کو اسی دن مزدلفہ جانا ہے اس وقت حجاج کرام اگر آپ ہزار مرتبہ مزدلفہ چلے جائیں ہزار مرتبہ عرفات چلے جائیں کیا آپ کا حج ہو جائے گا ممکن ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے خاص ایام میں خاص دنوں میں خاص مہینے میں کیا ہے آپ کو اس سے بڑھ کر ایک چیز انشاءاللہ ہمارے اس محفل میں بہت سارے حجاج کرام ہوں گے ہم حجاج کرام جب میدان عرفات میں جاتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں مانگنے مانگتے مانگتے روتے روتے گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے پکارتے مغرب کی آسان ہو جاتی ہے وقت ہو جاتا ہے سورج گروہ ہو جاتا ہے لیکن کیا ہم اس وقت مغرب کی نماز وہاں پڑھیں گے نہیں ہرگز نہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا کی نماز یوم عرفہ عرفات کے دن عرفات میں نہیں پڑی ہے اور بلکہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور حکم دیا کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنا وقت ہو گیا کیوں نہیں پڑھتے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے سامع کرام ہم مسلمان ہیں ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں دین اسلام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے دین اسلام سے ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے دین اسلام کے ہر ہر جز کو اپنے سینے میں بسانے کے ہمارے اندر طاقت ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے دوسروں کو دیکھیں بہت سارے مسلمان ہیں بے خوف قسم کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں نوزب اللہ ذالک ہمیں فخر ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم آخری اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کا تعلق طبیعت سے ہے انسانی طبیعت سے ہے اور ہم نے دو کلمہ پڑھا ہے اس دو کلمے کو ایک کلمہ پڑھا ہے اس کے اندر دو جز ہے ان دو جز کو ان دو جز کو ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں کہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کا عہد کر لیا ہے تو ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے اسی کے لیے نماز پڑھیں گے ان سلا و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین سب کچھ کس کے لیے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کے آپ کو معلوم ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز میں کھڑے ہیں لیکن معلوم ہوا کہ ہمارے کوئی استاذ آ گئے بڑے عالم آ گئے ہم اس کے لیے تھوڑا سا اگر تسلو کر لیتے ہیں پہلے ہماری حالت وہ نہیں تھی اگر ہم تسنو کر لیتے ہیں اور خوشو خوشو دکھانے لگتے ہیں اسی کو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سے تعبیر کیا ہے کیونکہ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے وہ رب کائنات کے لیے ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے لیکن آپ نے اپنی نماز کو آپ کے استاذ کے لیے کسی کو دکھانے کے لیے گاؤں کے بڑے آدمی کو دکھانے کے لیے آپ نے خوشو خوشو سے شروع کر دیا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے سامع نے کرام آپ کو معلوم ہے حدیث جبریل کے اندر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا کہ مل احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ان کا ترا فی تکن ترا ہو فن ہو یہ احسان ہے یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں نہیں کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تصور ہو ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اگر اللہ تب یہ ایک استاد ہے جب ہمیں دیکھنے لگتا ہے تو ہم اس کے لیے خوش و خزو کرنے لگتے ہیں گاؤں کا ایک سرگراں جب ہمیں دیکھتا ہے تو ہم خوش و خزو کرنے لگتے ہیں لیکن آپ کا رب آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں کسی کا کلام ہے کسی مسلک کا اسی میں کوئی کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام مخلوقات کو بیک وقت سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا رہتا ہے اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو ہر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے انتابود ابد اللہ ان کا طرح آپ اللہ کی عبادت جس طرح کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس میں کوئی ذرا برابر بھی شک نہیں ہے فلم تکن ترا فلم گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ چیز یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے ہم انسان ہیں انسان کی بہت ساری سستیاں ہوتی ہیں ہاں؟ غفلت ہوتی ہے یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے لیکن ہمارے بعض مسلمان ایسے ہیں جن کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس لیے نماز ان کے لیے آسان ہے روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کو بتا دے کہ سستی سے کوئی صحابی نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو کسی صحابی کے بارے میں سستی اور تکا ہاں نسی ممکن ہے کسی کام میں مشغول ہے ممکن ہے لیکن سستی کے ساتھ تہاون کسی صحابی نے ایک نماز چھوڑی وہ انسان نہیں تھے ان کے بچے نہیں تھے انسانی کیفیت اس کے اندر نہیں تھی سب کچھ تھی یہ آپ یہ بھی بتا دیں آپ یہ بھی بتا دیں کہ صاحب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بات کرتے تھے لیکن وہ چیز ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو فی اللم تک ان ترا ہو یار اگر یہ کیفیت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو آپ یہ سن لے کہ اللہ فی اللم تک ان ترا ہو یار اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا یہ بات ہمارے اندر ہونی چاہیے یہ بندگی ہمارے اندر ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اردو زبان میں ہر روزانہ اس جگہ اس کے پیچھے کرسی لگی ہوئی ہے وہاں پہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں اردو میں درس ہوگا آپ لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ یہاں رہیں گے وہ حاضر ہوں انشاءاللہ اللہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل کے ساتھ آپ کو اللہ اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں گی اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو یہاں نہیں موجود ہیں ان سے آپ لوگ فلی بلغ شاہد الغائب وہ ان کو بتا دیں کہ روزانہ انشاءاللہ صرف یوم جمعرات کے علاوہ یہاں پہ درس ہوگا پابندی کے ساتھ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں گے بھی اپنے وطن میں وہاں بھی لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں پہ جا کر کے آپ حج کے مسائل کو سیکھ سکتے ہیں عمرے کے مسائل کو سیکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے اکثر لوگ آپ کی زبان کو نہیں جانتے اس لیے یہاں کی یہاں کے لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ کا کوئی بھائی آپ کی زبانی آپ کو آپ کے مسائل کو بتائیں اس لیے اس طرح کے پروگرام یہاں یہ لوگ وقتاً فوقتاً کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبار تعالیٰ یہاں کے قائمین کو یہاں کے ذمہ دار کو اللہ تبار تعالیٰ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو متحد ہو کر کے متحد ہو کر کے کتاب و سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھ ایمان اور عمل کے ساتھ رکھ اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو عمل پر ہمارا خاتمہ ہو آج کا جو درس ہوا تھا امام محترم جو خطبہ دیا ہے امام محترم نے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا پرست نہیں ہونا چاہیے دنیا سے ایک مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن دنیا پرست نہیں بننا چاہیے اور دنیا سے بہت زیادہ محبت انسان کی نہیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی محبت انسان کے دل میں ڈال دیا ہے اگر وہ محبت نہیں ہوتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی محبت انسان کے دل میں نہیں ڈالتا تو پھر کیا ہوتا بھائی ہر کوئی ہم میں سے جس کی عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے زیادہ سے زیادہ وہ سوچتا ہے وہ جانتا ہے یقین رکھتا ہے کہ اگر اسے موت بھی نہ آئے تو دس سال کے بعد وہ ریٹائر ہو جائے گا اس دنیا سے اگر آپ نہیں مرنا چاہیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے لے آپ کے گاؤں والے آپ کے رشتے دار آپ کے لیے دعا کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف جمعہ کے دن ہوگا جمعہ کے بعد جیسے ابھی ہو رہا ہے اس کے بعد وہ مغرب اور اثر مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہاں ایک اس کے پیچھے بالکل اس سائڈ میں درس ہوگا آپ لوگ حاضر ہو سکتے ہیں تو امام محترم یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی کے دل میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے بارے میں سوچتا ہے جب کچھ بڑا ہوا تو اپنے بچوں کے بارے میں پھر اور کچھ بڑا ہوتا ہے تو اپنے پوتوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے اتنا زیادہ سوچتا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کو بتاؤں جو آدمی جتنا زیادہ آخرت سے قریب یا موت سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اگر کسی بندے کو سونے کا ایک سونے کی ایک وادی دے دی جائے وادی جانتے ہیں دو پہاڑ کے بیچ میں جو وادی جو راستہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں اگر سونا بھر کر کے دیا جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ اس کو ایک اور سونا سونے کی وادی مل جائے اور آپ دیکھتے ہیں جو زیادہ مالدار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ مال و دولت کے پیچھے ہوتا ہے لیکن مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے بری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی مالداری کو اپنی مالداری کو شریعت کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق نہ گزارے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق نہ گزارے یہ ہے یہ بری چیز مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے بری چیز یہ ہے کہ ہم مالداری جب مالدار بن جائیں تو ہمارے اندر بخلا آ جائے آپ دیکھیں زکوٰۃ واجب ہے اسلام کے ارکان میں سے ہے لیکن ایک آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے کیوں صرف دنیا کی محبت میں زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا اتنا پیسہ چلا جائے گا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے کیوں صرف اس لیے دنیا کی محبت میں اگر ہم جھوٹ بول دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ہے کہ جو امام محترم نے جو آج خطبہ دیا ہے اس کا اصل لب لباب یہی تھا کہ دنیا آج تمام لوگ خاص کر کے مسلمان دنیا کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں بالکل اندھے ہو کر کے دنیا کے بندے بن گئے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث انہوں نے سنائی عبد الدینار عبد الدرہم کہ عبد دینار یہ آدمی دینار کا درہم کا پیسے کا مال کا اللہ ایک آدمی کیا ہو جاتا ہے عبد بن جاتا ہے یعنی اس کی محبت اس طرح اس کے دل میں ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو پیسے دیں گے تو آپ سے راضی ہوگا آپ سے خوش ہوگا اگر آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے تو آپ سے ناراض ہو جائے گا تو یہ ہے کہ کس طرح ایک انسان دینار اور درہم کے پیچھے یہ ہوتا ہے پیچھے لگ جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ کمایا ہے اگر آپ اس میں سے کیا جو کھا لیتے ہیں وہی آپ کے لیے ہے یا اس میں سے جو آپ کے لیے کفنا اور دفن میں آپ کا خرچ کیا جائے گا وہ آپ کے لیے ہے باقی آپ کے لیے نہیں ہے لیکن آپ آج ایک انسان کو جب کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے صرف دنیا کے اندر اپنے وقار کو بلند کرنے کے لیے آپ اپنے مال سے کھائیں گے پیئیں گے صدقہ اور خیرات کریں گے بچوں کی پرورش کریں گے اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگوں کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ فخر سے کہتے ہیں کتنے ہمارے پاس پیسے ہیں ہم خود نہیں جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پیسے کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا سے محبت کریں لیکن شرعی ضوابط کے مطابق انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ ہمارے مال یہ ہماری دولت یہ سب کی سب فتنہ ہے لیکن اس آدمی کے لیے مال اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے محتاج تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار کیا پیسے سے نوازا دولت سے نوازے فتوحات ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے سو اونٹ قربانی کی ہے سو اونٹ قربانی کی ہے تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مسلمان کی زندگی یہ ہونی چاہیے کہ خیر خیری کام رفاہی کام زیادہ زیادہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا انسان کو جو بنایا ہے مختلف طبقات کہ یہ یہ چھوٹا انسان یہ غریب انسان یہ مالدار یہ متوسط صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے کہ یہ دنیا کا نظام چلے دنیا کو چلے اگر غریب نہیں ہوں گے تو مالدار مالدار کے مزدور کون بنیں گے اگر مالدار نہیں ہوں گے تو غریبوں کو کون کھانا کھلائے گا تو یہ تمام چیزیں یہ نیچرل چیز ہے طبعی چیز ہے اس لیے ہمارے اسلام کے اندر ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے مالدار تھے لیکن اللہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کون ایک جیسے اشرا یعنی بہت تنگ تنگ حالی میں اور بہت سخت وقت میں گرمی کے وقت اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لشکر تیار کرنا تھا آپ نے کہا کہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے پورے لشکر کو اپنے پیسے سے یہ کیا آج بھی بے شمار مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق انہیں ملی ہوئی ہے وہ صدقہ کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں مسلمانوں کو کا خیال کرتے ہیں تو یہ ہے کہ دنیا سے بالکل آنکھ بند کر کے محبت کرنا یہ فتنے کی علامت ہے اور آج جو کچھ بھی فتنہ اور فساد ہو رہا ہے دنیا سے محبت کی وجہ سے حب دنیا وہ کراہیت الموت ہمیں مرنا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم مریں گے ہمارے دادے ہمارے پردادے ہمارے بزرگان اور سب سے بڑھ کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے صاحب کو یقین نہیں ہو رہا تھا عثمان غنی رضی رضی عمر فاروق اللہ پاگل ہو گئے تھے اور تلوا لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اور ہوتا بھی ہے آج بھی جو کوئی اگر اچھا انسان ہوتا ہے معاشرے کے اندر گاؤں کے اندر علاقے کے اندر ملک کے اندر جب اس کے انتقال کا وقت کی خبر لگتی ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان کی موت کو لوگ ایک صدمہ سمجھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اعلی کا حامل کوئی نہیں تھا اسی لیے جب لوگوں نے سنا عمر فاروق جانتے تھے ایک بڑھیا عورت جانتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جانتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ سب صحابہ اکرام جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے لیکن صحابہ اکرام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یہ عالم تھا اس طرح گزرا ان کے اوپر کہ عمر فاروق جو سب سے قوی تھے صحابہ اکرام میں سب سے قوی عمر فاروق کی فضیلت یہ ہے کہ جس راستے سے وہ چلتے تھے شیطان اس راستہ چھوڑ دیتا تھا قوی قوی آدمی وہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کا انتقال ہوا خبر لگی تلوا لے کر کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اس آدمی کو ابھی جانے کا وقت نہیں ہے ابھی اور رہنا ہے محبت صحابہ کرام اکرام کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے سب جائیں گے سب جائیں گے ہم تمام لوگوں کو جانا ہے اس لیے دنیا سے محبت بالکل جائز انداز سے کریں جائز انداز سے اور اور غلط انداز سے دنیا سے محبت نہ کریں ہم تمام لوگوں کو جانا ہے اور ہر انسان کو اپنی موت سوچنا چاہیے آخرت سوچنا چاہیے جنت و جہنم کو اپنے اپنی نگاہ میں ہمیشہ رکھنا چاہیے اور وہ مسلمان سب سے کامیاب مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید رکھے کچھ لوگ مسلمان ایسے ہوتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے عالم علماء اکرام سے میں نے سن لیا ہے کہ من خان آخر و کلامی لا اللہ جس کا آخری کلمہ لا الہ جنت میں داخل ہو جائیں گے صاحب اکرام ان حادث کو نہیں جانتے تھے ان بشارات کو عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ مرتبہ سے زیادہ جنت کی بشارت دی ہے چھ مرتبہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غنی کو بشارت دی ابو بکر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر کسی صحابی کو اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے تو کون ہے عثمان خنی رضی اللہ عنہ لیکن سب سے افضل صاحب ابو بکر ہیں پھر عثمان عمر فاروق ہیں پھر عثمان خنی ہیں ان لوگوں کو چھ چھ مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں خوشخبری دے رہے ہیں کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی کبھی دور ہوئے ہوئے آج ہم لوگوں کو ایک حدیث مل جاتی ہے اپنے مفاد کی حدیث منقانہ آخر کلام لا الہ اللہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا آپ کا آخری کلمہ جنت میں داخل ہو جائیں گے بھائی تو ہم جنتی ہیں اب سب کچھ چھوڑ دیں گے نہیں بھائی صاحب آپ جنب آپ اللہ ان چیزوں سے ایک جیسے کوئی طالب علم ہے کوئی طالب علم ہے اس کو اگر ایک امتحان میں اچھا نمبر ملتا ہے تو کیا دوسرے امتحان میں محنت کرنا چھوڑ دے نہیں اور زیادہ محنت کرے گا اور عقل مند وہی ہے عقل مند وہی ہے جو تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے امام محترم ان چیزوں کو ہم بتا رہے تھے ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم آخرت کو اپنے اپنے سامنے رکھیں جنت اور جہنم کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ مسلمان زیادہ اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید رکھے اور جہنم سے ڈرے تھوڑا سا تھوڑی سی کوئی غلطی ہو گئی نہیں نہیں اب تو میں کافر ہو گیا اب میں کافر ہو گیا اب میں جنت نہیں جا سکتا نہیں ایسے نہیں ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے ہمیشہ نجات مانگتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے کس طرح پناہ مانگتے تھے جہنم سے ہر وقت پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی امید رکھیں دعا کرے اللہ اصل و کل جنت دعا کیوں نہیں کرتے دعا خوب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جنت کا ہم سوال کرتے ہیں تیرے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اسی طرح ہمیں فتنے قبر سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ہمیشہ ہمیں ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر کے اندر جب وہ جائے گا اس کے تمام لوگ اسے قبر میں ڈال کر کے واپس آ جائیں گے اس وقت دو فرشتے آئیں گے منکر اور نکیر اور دو فرشتے اسے پوچھیں گے من ربک ما دینک من نبیک اور اس کا سوال جواب تو بہت آسان ہے دینی السلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اور میرا رب اللہ ہے بہت آسان ہے لیکن وہی شخص دے پائے گا جو جنت کا مستحق ہوگا جو نیک ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متی اور فرما بردار ہوگا اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت کو یاد رکھے کہ تمام لوگ چاہے آپ لاکھ کتنے بڑے عبادت گزار ہوں چاہے آپ لاکھ کتنے ہی بڑے ولی ہوں آپ کتنے ہی بڑے فقی ہوں محدث ہوں سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور اسی مٹی کے مٹی کے اندر تمام آپ کے اہل و عیال آپ کے اہل و عیال آپ کو مٹی آپ کے اوپر مٹی ڈال کے گھر واپس آ جائیں گے اس وقت آپ کے پاس آپ کے اعمال کے علاوہ کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا اگر آپ صحیح ہوں گے سچے ہوں گے تو آپ کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اگر آپ بدبخت ہوں گے خراب ہوں گے تو آپ کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ منکر نکیر کا چہرہ دیکھ کر ہی آپ کے اور ہر مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیا طلبی سے بچائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال عطا فرمایا ہے تو ہم بالکل اچھے انداز میں اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کریں اور اس مال سے ہم اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھائیں جتنا ہمیں جنت پانے کے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے اقول ہادہ و استخر اللہ علیہ ولکم ولیسا عید المسلمین فسطفر الغفور الرحیم میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ ہر جمعہ کو اس جگہ انشاءاللہ اردو میں درس ہوگا اور زیادہ کوشش ہوگی کہ امام محترم کی باتیں آپ تک پہنچائی جائے چونکہ وہ عربی زبان میں تقریر کرتے ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ اس زبان کو نہیں جانتے اور یہاں کا جو خطبہ ہوتا ہے بہت جامع خطبہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اور مسائل بیان کیے جائیں گے کبھی جمعہ کی فضیلت اور اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی عمرے کے بارے میں حج کے بارے میں دین اسلام کے بارے میں دین اسلام کے مسائل قرآن حدیث کے ساتھ بیان کیے جائیں گے لیکن جمعہ کے بعد تقریباً روزانہ اس جگہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک پیچھے ایک کرسی ہے وہاں پہ اردو زبان میں مغرب سے لے کر کے عشاء تک درس ہوگا آپ اپنا سوال بھی رکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں ان کی اس کے اندر کوئی خرابی ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کا اس کا اسے علم نہیں ہوتا تو ان تمام چیزوں کا آپ کو اپنا آپ کی اپنی زبان میں قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا قول قو لاظہ واسطر اللہ علیہ ولکم علیہ المسلمین فسطر الغفور